اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں آپ ان سے فرما دیجئے کہ مال میں سے تم جو بھی خرچ کرو تو خرچ کرو والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے